کی جو کہ قادر ہیں بڑے علم والے ہیں اور وہ اللہ ایسے ہیں جنہوں نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ تم ان کے ذریعے سے اندھیروں میں خشکی میں بھی اور دریا میں بھی راستہ معلوم کر سکو بے شک ہم نے دلائل خوب کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو خبر رکھتے ہیں سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے کائنات کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ زمین میں بوئے ہوئے دانے کو وہ اللہ اوپر لا کر چیر دیتے ہیں اور اس میں سے مختلف نوع کی سبزیاں اور رویدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کے رنگ الگ شکلیں الگ اور ذائقے الگ اور اسی فالق الحب و کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ اللہ ایک بے جان چیز کے اندر سے ایک جاندار چیز یعنی نباتات پودے پیدا کرتے ہیں اور جاندار کے اندر سے بے جان چیز نکالتے ہیں جیسے بیج اور دانے کے بے جان چیز ہیں جو جاندار پودے کے اندر پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ زمین تو ہوتی ہے خشک اور مردہ لیکن پانی برسا کر ہم اسے پھر زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے اناج اور غلہ پیدا کرتے ہیں جس سے تم اے انسانوں کھاتے ہو مخرج المیتا من الحی یہ فالق الحب پر معطوف ہے پھر اس کی تفسیر کی گئی پھر آیت مخرج المیتا کو اس پر عطف کیا گیا یہ ساری عبارت آپس میں متقارب ہے سب کا ایک ہی مفہوم ہے کوئی کہتا ہے بے جان انڈے سے جاندار مرغی کا پیدا کرنا مراد ہے یا اس کا عکس کوئی مراد لیتا ہے کہ فاجر سے ولد صالح یعنی بد آدمی سے نیک بچہ اور مرد صالح سے فاجر ولد مراد ہے یعنی نیک آدمی سے بدکار بچہ گنہ گار کیونکہ نیک بمنزل زندہ کے ہے اور بد بمنزل مردہ کے اس کے سوا اور بہت سے امور مراد ہو سکتے ہیں فرمایا ہے کہ ان سب کے فاعل یعنی کرنے والے اللہ اکیلے ہیں جن کا کوئی شریک نہیں ہے تو پھر تم اے انسانوں کی در بھٹکے جا رہے ہو حق سے منہ مو موڑتے ہو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو وہ روشنی اور تاریکی کے پیدا کرنے والے ہیں جیسا کہ ابتدائی صورت میں فرمایا کہ اللہ ہی نے تاریکی اور روشنی بنائی یعنی دن کی روشنی کے اندر سے رات کی تاریکی نکالی پھر رات کے اندر سے دن نکالا جس نے سارے افق کو روشن کر دیا رات ختم ہو گئی تاریکی جاتی رہی دن چمک اٹھا جیسا کہ فرمایا رات دن کو ڈھانک دیتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ چیزوں کے متضاد کی تخلیق پر اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرماتے ہیں اس لیے فرمایا کہ رات کے اندر سے دن کو چیر کر نکالتے ہیں وہی اللہ اور اسی طرح اس کے برعکس اور رات کو تاریخ اور محل سکون بنایا تاکہ ساری چیزیں اس میں سکون چین اور راحت لے سکیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جو تاریخ تر ہو جاتی ہے اور فرمایا قسم ہے رات کی جو گھٹا ٹھوپ تاریخی بن جاتی ہے اور دن کی قسم ہے جو خوب روشن ہو جاتا ہے اور فرمایا قسم ہے دن کی جب اس کی ضیا خوب پھوٹ پڑتی ہے اور رات کی جو ساری دنیا کو گھیر لیتی ہے سہیب رومی رضی اللہ عنہ کی بیوی ان کی کثرت شب بیداری کی شکایت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رات کو محل سکون بنایا لیکن سہیب کے لیے نہیں کیونکہ سہیب رضی اللہ عنہ کو جب جنت یاد آتی ہے تو اس کے شوق میں رات بھر نہیں سوتے اور عبادت کرتے رہتے ہیں اور جب دوزخ یاد آتی ہے تو ان کی نیند ہی اڑ جاتی ہے ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا ہے اور فرمایا کہ سورج اور چاند اپنے اپنے ضابطے اور حساب سے چلتے رہتے ہیں ان کے قانوں رفتار میں ذرہ بھر تغیر نہیں ہوتا نہ ادھر ادھر بھٹکتے ہیں بلکہ ہر ایک کی منازل مقرر ہیں سردیوں اور گرمیوں میں اپنے اپنے اصول پر چلتے رہتے ہیں اور اسی مرتبہ قاعدے سے دن اور رات گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن تر بنایا اور چاند کو ٹھنڈی روشنی دی اور اس کے گھٹنے بڑھنے کی منازل قرار دیں اور فرمایا کہ نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے اور نہ اس سے آگے بڑھ جاتا ہے کہ رات کو بھی نمودار ہونے لگے اور نہ رات دن کو آ پکڑتی ہے ہر سیاہ اپنے اپنے مدار اور محیط پر گردش میں ہے اور اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اور سب تارے اللہ تعالیٰ کے امر ہی کے محکوم اور مسخر ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ یہ سب رب عزیز و علیم کا قرار کردہ قانون ہے کہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا کوئی چیز اللہ کے علم سے ہٹ نہیں سکتی خواہ زمین و آسمان کا کوئی ذرہ ہی کیوں نہ ہو جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے خلق لیل و نہار اور خلق شمس و قمر کا ذکر فرمایا ہے یعنی ان کی پیدائش کا تو کلام کو عزیز و علیم ہی کے الفاظ پر ختم فرمایا ہے جیسا کہ یہاں بھی ہے اور جیسا کہ فرمایا ان کے سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ رات جس کے اندر سے ہم دن نکالتے ہیں وہ ان کے لیے کیسی تاریخ رہتی ہے اور سورج بھی اپنی ہی قرارگاہ پر حرکت کر رہا ہے اور اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے یہ رب عزیز و علیم کا قرار کردہ معیار ہے جب اللہ پاک نے اول سورہ حامیم سجدہ میں خلق السماوات والارض کا ذکر فرمایا تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس آسمان کو چراغوں سے مزین کر رکھا ہے اور یہی چراغ دنیا کی حفاظت کا کام دیتے ہیں یہ تقدیر عزیز و علیم ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنا رکھے ہیں تاکہ جب تم بحروبر کی تاریکیوں میں ہو تو ان سے راہ شناسی کا کام لو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ستارے ایک تو آسمان کی زینت ہیں اور دوسرے یہ کہ شیاطین کو اس سے رجم کیا جاتا ہے اور تیسرے یہ کہ ان سے ظلمات بحر و بر میں راستہ پہچانا جاتا ہے سلف نے کہا ہے کہ نجوم یعنی تاروں کا مقصد صرف یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ اور کوئی مقصد اگر ان کا کوئی سمجھے تو اس نے خطا کی اللہ کی آیات پر اضافہ کیا پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ ہم نے اپنی آیتیں بہت تفصیل و وضاحت سے بیان کی ہیں تاکہ لوگ کچھ عقل پکڑیں اور حق کو پہچان کر باطل سے اجتناب کریں